باب مسلمان اپنے بائی کا آئینہ ہے حدیث نمبر 238 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن اپنے بائی کا آئینہ ہے جب وہ اس میں کوئی عیب دیکھے تو اس کی اصلاح کر دے یہ حدیث حسن ہے حدیث نمبر 239 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے اس کے نقصان کو اس سے روکتا ہے اور اس کی پیٹ پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے یہ حدیث حسن ہے حدیث نمبر 240 سیدنا مسترد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دے کر ایک لکمہ کھایا تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے دو سے اسی جیسا لقمہ کھلائے گا ظلم اور زیادتی اور جو کسی مسلمان کا کپڑا پہنے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے دو سے اسی طرح کا لباس پہنائے گا جو کسی مسلمان آدمی کی وجہ سے ریا اور شہرت کے مقام پر کھڑا ہوا تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ریا اور شہرت کے مقام پر کھڑا کرے گا یہ حدیث صحیح ہے باب جو کھیل کود اور مذاق جائز نہیں حدیث نمبر 241 جناب عبداللہ بن صاحب رحمہ اللہ اپنے والد صاحب رحمہ اللہ سے اور وہ ان کے دادا یزید رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کوئی بھی اپنے ساتھی کا سامان مذاق میں اٹھائے اور نہ سنجیدگی میں اور جب تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کی لاٹھی لے تو اسے چاہیے کہ اسے واپس کر دے یہ روایت حسن ہے باب خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا حدیث نمبر 242 سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میری سواری چلنے سے عاجز آ چکی ہے لہذا آپ مجھے سواری عنایت فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو نہیں ہے البتہ تو فلا آدمی کے پاس جا شاید وہ تیرے لیے سواری کا انتظام کر دے چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اس نے اسے سواری دے دی پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی خیر کی طرف رہنمائی کری تو اس کے لیے بھی اس پر عمل کرنے والے کی مثل اجر ہے صحیح مسلم حدیث باب لوگوں کو درگزر اور معاف کرنا حدیث نمبر 243 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زہر آلود بکری کا گوشت لے کر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھا لیا پھر اس عورت کو آپ کے پاس لایا گیا اور عرض کیا گیا کیا ہم اسے قتل کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ہمیشہ اس زہر کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوی میں پہچانتا رہا صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 244 جناب وحب بن کیسان رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو ممبر پر یہ پڑھتے ہوئے سنا خذ الافو وعمر بالعرف وعرض عن الجاہلین لوگوں سے درگزر کرو نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو انہوں بن زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ نے لوگوں کے اخلاق ہی سے ان چیزوں کو لینے کا حکم فرمایا ہے اللہ کی قسم میں جب تک ان کی صحبت میں رہا ضرور یہ ان سے لیتا رہوں گا صحیح البخاری حدیث نمبر 245 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو دین سکھاؤ اور آسانی پیدا کرو اور تنگی پیدا نہ کرو اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے خاموش ہو جانا چاہیے یہ حدیث صحیح ہے باپ لوگوں کے ساتھ کھندہ پیشانی سے پیش آنا حدیث نمبر 246 جناب عطا بن یسار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میری سیدنا عبداللہ بن عمر بن رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا مجھے تورات میں مذکور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں بتائیے تو انہوں نے کہا اچھا اللہ کی قسم تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ایسی صفات مذکور ہے جو قرآن میں بھی ہے يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور ان پڑھوں کو گمراہی سے بچانے والا بنا کر تو میرا بندہ تو میرا بندہ اور میرا رسول ہے میں نے تیرا نام متوقل رکھا ہے تو نہ بد مزاج ہے نہ سنگ دل اور نہ بازاروں میں شور کرنے والا ہے اور نہ ہی برائے کا بدلہ برائے سے دیتا ہے لیکن معاف اور درگزر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے روح کو اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کے ذریعے ٹیڑھ ہی ملت کو سیدھا نہ کر دے بائیں طور کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے اور وہ وہ اس کے ذریعے اندھی آنکھوں بحری کانوں اور گلا میں پڑے ہوئے دلوں کو نہ کھول دے حدیث نمبر 247 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک یہ آیت جو قرآن میں ہے یا ارسلنا کا و نذیرا اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تورات میں بھی اسی طرح ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 248 سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے نفع دیا یا آپ رضی اللہ عنہ نے یوں کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تو شک و شبہ کی بنا پر لوگوں کے در پہ ہوگا تو تو انہیں بگاڑ دے گا سیدہ معاویہ رضی عنہ کہتے ہیں میں نے جب بھی لوگوں میں شک و شبہ والی کوئی بات تلاش کی تو لوگوں کے لیے بگاڑ کا باعث بن گیا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 249 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ان دونوں کانوں نے سنا اور ان دونوں آنکھوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے ہاتھوں کو اپنی دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا اور اس کے دونوں پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے چڑھ جا آپ کا نواسا اوپر چڑھتا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنے دونوں پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھ دیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا منہ کھولو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسا لیا پھر فرمایا اے اللہ اس سے محبت فرما بے شک میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں یہ روایت ضعیف ہے باب مسکرانے کے بیان میں حدیث نمبر 250 سیدنا جیری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا تو میرے سامنے مسکرائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دروازے سے ایک ایسا آدمی داخل ہوگا جو یمن والوں میں سب سے بہتر آدمی ہے اس کے چہرے پر بادشاہت کی علامت ہے اس کے بعد سیدنا جریر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 251 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ہستے ہوئے نہیں دیکھا کہ جس سے میں آپ کے حلق کا قوہ دیکھ سکوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکرایا کرتے تھے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ بادل یا تیز ہوا دیکھتے تو پریشانی کی کیفیت آپ کے چہرے پر نمایاں ہو جاتی تھی ایک دفعہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول لوگ تو جب بادل دیکھتے ہیں تو اس امید پر خوش ہوتے ہیں کہ اس میں بارش ہوگی مگر میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ اسے دیکھ کر آپ کے چہرے پر پریشانی سی آ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ مجھے اس میں عذاب کی موجودگی سے کیا چیز بے ہو کر سکتی ہے ایک قوم کو سخت ہوا کے ذریعے عذاب دیا جا چکا ہے اور ایک قوم نے عذاب کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا صحیح البخاری و صحیح مسلم باب ہنسنے کے بیان میں حدیث نمبر 252 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنسنا کم کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 253 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہسا کرو کیونکہ زیادہ ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 254 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لائے جو ہنس رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے پھر آپ تشریف لے گئے اور لوگوں کو روتا ہوا چھوڑ گئے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے میرے بندو کو کیوں مایوس کیا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور فرمایا خوش ہو جاؤ اور سیدھی رہ پر چلو اور میانہ روی اختیار کرو یہ روایت صحیح ہے باب جب متوجہ ہو یا رخ پھیرے تو پوری طرح متوجہ ہو یا رخ پھیرے حدیث نمبر 255 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بسا اوقات جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تو یوں فرماتے مجھ سے اس ہستی نے حدیث بیان کی جس کی پلکیں لمبی اور باریک تھی پہلو سفید تھے جب وہ کسی طرح متوجہ ہوتے تو پوری طرح متوجہ ہوتے اور جب منہ پھیرتے تو پوری طرح منہ پھیرتے کسی آنکھ نے ان جیسا نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی وہ دیکھ سکے گی یہ روایت صحیح ہے باپ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے حدیث نمبر 256 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو الحیسم رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہارے پاس کوئی خادم ہے انہوں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہمارے پاس قیدی آئے تو اس وقت ہمارے پاس آنا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو قیدی لائے گئے ان کے ساتھ کوئی تیسرا نہیں تھا اتفاقاً رضی اللہ عنہ بھی آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے ایک چن لو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ ہی میرے لیے منتخب کر دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے اس غلام کو لے لو بے شک میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور میں تمہیں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت کرتا ہوں اس کی بیوی کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس غلام کے بارے میں وصیت کی ہے آپ اسے آزاد کیے بغیر اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ابو رضی اللہ عنہ نے کہا وہ آزاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے جو بھی نبی یا خلیفہ بھیجا تو اس کے دو قسم کے مشیر بنائے ایک مشیر وہ جو اسے نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے اور دوسرا مشیر وہ جو اسے بگاڑنے میں کوئی کثر نہیں چھوڑتا اور جو شخص برے مشیر سے بچا لیا گیا تو در حقیقت وہی محفوظ ہے یہ روایت صحیح ہے باب مشورہ کرنا حدیث نمبر 257 جناب عمر بن دینہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یوں پڑھا بعد امر اور ان سے بعض کاموں میں مشورہ لیجئے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 258 جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس قوم نے بھی مشورے کا طریقہ اختیار کیا گویا ان کے موجودہ امور میں سے افضل امر کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی پھر آپ نے یہ آیا تلاوت کی وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ اور ان کی امور باہم مشورہ سے طے پاتے ہیں یہ روایت صحیح ہے باپ مسلمان بھائی کو غلط مشورہ دینے کا گناہ حدیث نمبر 259 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میرے حوالے سے کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے جس شخص سے اس کے مسلمان بھائی نے مشورہ لیا اور اس نے اسے غلط مشورہ دیا تو یقیناً اس نے اس مشورہ لینے والے سے خیانت کی اسی طرح جس نے بغیر دلیل کے فتویٰ دیا تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے فتویٰ دیا ہے صحیح البخاری باب لوگوں کے درمیان باہمی محبت حدیث نمبر ٹو سکسٹی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مسلمان نہ ہو جاؤ اور تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو اور سلام کو عام کرو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے اور بگو سے بچو بے شک یہ موڑنے والی ہے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو موڑ دیتی ہے بلکہ یہ دین کو موڑنے والی ہے صحیح مسلم باب امام صاحب رحمہ اللہ نے محمد بن عبید رحمہ اللہ کی سند سے بھی اسی طرح کی روایت ذکر کی ہے باب الفت و محبت کا بیان حدیث نمبر 261 سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دو مومنوں کی روحیں ایک دن کی مسافت پر ایک دوسرے سے مل جاتی ہے حالانکہ ان میں سے کسی نے اپنے ساتھی کو نہیں دیکھا ہوتا یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 262 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نعمتوں کی ناشکری کی جاتی ہے صلح رحمی کو توڑا جاتا ہے اور ہم نے دلوں کے باہمی قرب کی مثل کوئی چیز نہیں دیکھی یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 263 جناب امیر بن اسحاق رحمت اللہ فرماتے ہیں ہم آپس میں یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ سب سے پہلی چیز جو لوگ مجھ سے اٹھائی جائے گی وہ الفت ہوگی یہ روایت ضعیف ہے باب مزہ کرنے کے بیان میں حدیث نمبر 264 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں کے پاس تشریف لائے وہاں امی سلیم رضی اللہ عنہ بھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انجشہ شیشوں کو آہستگی کے ساتھ لے کر چلو ابو کلابہ ابو کلابہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایسے الفاظ استعمال فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی یہ الفاظ استعمال کرے تو تم ضرور اس پر عیب جوئی کرنے لگو اور آپ کے وہ الفاظ یہ تھے کہ شیشوں کو نرمی کے ساتھ لے کر چلو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شیشوں کے ساتھ تشبیح دی صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 265 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بھی کرتے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صرف حق بات ہی کہتا ہوں یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر 266 جناب بکر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ ایک دوسرے کی طرف تربوز پھینک کر دل لگی بھی کیا کرتے تھے لیکن جب کا سامنا ہوتا تو وہ اس پر ڈٹ جانے والے مرد ہوتے تھے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 267 جناب ابن ابی ملی کا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ہنسی مذاق کی بات کہی تو ان کے والدہ نے کہا اے اللہ کے رسول اس قبیلے میں بعض ہنسی مذاق کی باتیں بنی کنانہ سے آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ ہماری بعض ہنسی مذاق کی باتیں بھی اسی قبیلے سے ہیں یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 268 سیدنا انز بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے سواری طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہم تجھے سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دیں گے اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اونٹنی کے بچہ کو کیا کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے ہے یہ روایت صحیح باب بچے کے ساتھ مزا کرنا حدیث نمبر 269 سیدنا انز بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گل مل جاتے تھے یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے اے ابو عمیر تمہاری نغیر چڑیا کے بچے کا کیا بنا یہ صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر سیونٹی سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کا ہاتھ پکڑا پھر ان کے پاؤں اپنے پاؤں پر رکھے اور فرمائے اوپر چڑھ جا یہ روایت ضعیف ہے باب حسن اخلاق حدیث نمبر 270 سیدنا ابو دردار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 271 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تب ان فطری طور پر فحش گو تھے اور نہ بتکلف بناوٹی فحش گو بنتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 272 جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو تم میں سے جو تم میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور قیامت کے دن میری مجلس میں میرے زیادہ قریب ہوگا صحابہ کرام خاموش رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دو یا تین بار دہرایا پھر صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول جی ہاں فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے زیادہ اچھا ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 273 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ مجھے صالح اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 274 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں کے درمیان اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا جو ان دونوں میں سے آسان تھا بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو لیکن اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے ہوتے نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے لیے اس کا بدلہ لیتے تھے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 275 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو اسی طرح تقسیم فرما دیا ہے جس طرح تمہارے درمیان تمہارے رزق کو تقسیم فرمایا ہے بے شک اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہو اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہ کرتا ہو لیکن ایمان صرف اسی کو عطا فرماتا ہے جس سے محبت رکھتا ہو جو شخص مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرے دشمن کے خلاف جہاد کرنے سے ڈرے اور رات کو جاگنے کی مشقت اٹھانے سے خوف کھائے تو اسے چاہیے کہ یہ الفاظ کثرت سے کہے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر یہ روایت صحیح ہے باب نفس کی سخاوت کا بیان حدیث نمبر 276 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساز و سامان کی کثرت امیری نہیں بلکہ امیری تو دل کی امیری کا نام ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 277 سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے اف اوئی تک نہیں کہا نہ آپ نے مجھے کسی ایسے کام کے متعلق جسے میں نے نہ کیا ہو یہ فرمایا کہ تو نے اسے کیوں نہیں کیا اور نہ ہی کسی ایسے کام کے متعلق جسے میں نے کیا ہو یہ فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا صحیح و صحیح مسلم حدیث نمبر 278 سیدنا بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مہربان تھے جو کوئی بھی آپ کے پاس آتا آپ اس سے وعدہ فرما لیتے اور اگر وہ چیز آپ کے پاس ہوتی تو آپ اپنے وعدے کو پورا کرتے ایک دفعہ نماز کھڑی ہو گئی کہ ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور آپ کا کپڑا پکڑ کر کہنے لگا میری کچھ ضروری بات رہ گئی ہے مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں اسے بھول نہ جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے رہے حتیٰ کہ وہ اپنی باتوں سے فارغ ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوئے اور نماز پڑھائی صحیح البخاری حدیث نمبر 279 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ نے نہ نہیں فرمایا صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 280 سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں میں نے دو عورتوں سیدہ عائشہ اور سیدہ اسما رضی اللہ عنہما سے زیادہ سخی عورت کبھی نہیں دیکھی ان دونوں کی سخاوت مختلف ہوتی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایسی خاتون تھی کہ ایک ایک چیز کر کے جمع کرتی جاتی یہاں تک کہ جب ان کے پاس زیادہ چیزیں جمع ہو جاتی تو وہ انہیں تقسیم کر دیتی لیکن سیدہ اسما رضی اللہ عنہ ایسی خاتون تھی کہ وہ کل کے لیے کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز روک کر نہیں رکھتی تھی صحیح البخاری و صحیح مسلم باب کنجوسی کے بیان میں حدیث نمبر 281 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے پیٹ میں اللہ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں کبھی جمع نہیں ہو سکتے اور نہ ہی کسی بندی کے دل میں کنجوسی اور ایمان بھی کبھی جمع ہو سکتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر 282 سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی بخل اور برا اخلاق یہ حدیث ضعیف ہے حدیث نمبر 283 سیدنا عبداللہ بن ربیعہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا عبداللہ رضی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے لوگوں نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا اور اس کا اخلاق بھی ذکر کیا سیدنا عبداللہ رضی عنہ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ اگر تم اس کا سر کاٹ دو تو کیا تم طاقت رکھتے ہو کہ اسے دوبارہ لوٹا دو انہوں نے کہا نہیں آپ اللہ عنہ نے فرمایا اس کے ہاتھ کو یعنی اگر اس کا ہاتھ کاٹ دو تو دوبارہ جوڑنے کی استطاعت رکھتے ہو رکھتے ہیں انہوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا اس کے پاؤں کو لوگوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا تو بے شک اسی طرح تم اس کے اخلاق کو بھی نہیں بدل سکتے جب تک کہ اس کی خلقت کو نہ بدل دو بے شک نطفہ چالیس سرات رحم میں ٹھہرتا ہے پھر خون بن جاتا ہے پھر لوتھڑا اور پھر گوشت کی بوٹی پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بیجتا ہے جو اس کا رزق اور اس کا اخلاق لکھ دیتا ہے اور یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ وہ بد وقت ہوگا یا نیک وقت صحیح البخاری صحیح مسلم باب حسن خلق کی فضیلت اگر لوگ سمجھ بوجھ رکھے حدیث نمبر 284 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات کو قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 285 سیدنا ابو خریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صلی ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اسلام کے اعتبار سے تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو کے اچھے ہوں اور دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں یہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر جناب ثابت بن عبید رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے زیادہ مجلس میں باوقار اور اپنے گھر میں خوش مزاج آدمی نہیں دیکھا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 287 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ کون سا دین پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یکسوئی اور سادگی والا ہو یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 288 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں چار خوبیاں ایسی ہے کہ جب وہ تجھے مل جائے تو پھر دنیا کی باقی چیزیں تجھ سے جاتی بھی رہے تو تجھے کوئی نقصان نہیں اچھا اخلاق رزق حلحال سچی بات اور امانت کی حفاظت یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 289 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ دوزک میں داخل کرے گی صحابہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھوکھلی چیزیں شرمگا اور ہونٹ ہے اسی طرح سب سے زیادہ جو چیز جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق ہے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 290 سیدہ امی دردار اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سیدنا ابو دردار رضی اللہ عنہ اٹھے نماز پڑھنے لگے اور رونا شروع کر دیا اور یوں کہتے جاتے اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی اے اللہ تو نے میری شکل و صورت اچھی بنائی ہے لہذا میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے صبح تک یہی دعا کرتے رہے میں نے عرض کیا اے ابو دردہ آپ رات بھر حسن اخلاق کے بارے میں ہی دعا کرتے رہے ہیں انہوں نے فرمایا اے ام دردہ رضی اللہ عنہ بے شک مسلمان بندہ اپنے اخلاق کو اچھا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا اچھا اخلاق اسے جنت میں لے جائے گا اور اگر برا اخلاق اختیار کرتا ہے تو اس کا برا اخلاق اسے جہنم میں لے جائے گا مسلمان بندے کی مغفرت اس حال میں بھی ہو جاتی ہے کہ وہ سو رہا ہو میں نے عرض کیا اے ابو دردہ سوتے ہوئے مسلمان کی کیسی بخشش ہو جاتی ہے انہوں نے فرمایا اس کا بائی رات کو تحجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ عز و جل سے اپنے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے پھر اپنے بائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے بائی کے حق میں بھی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 291 سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ بہت سے دیہاتی لوگ ادھر ادھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے پھر باقی لوگ چپ ہو گئے اور صرف وہی باتیں کرنے لگی انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا فلاں فلاں کام کرنے میں ہم پر کوئی گناہ ہے انہوں نے انسانی امور کے متعلق بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں دریافت کیا جن میں کوئی حرج نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو اللہ نے تنگی کو ختم کر دیا ہے سوائے اس شخص کے جس نے ناحق کسی کی عزت پامال کی ہو یہی وہ شخص ہے جس نے تنگی کی اور ہلاک ہوا انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم دوا دار کر لیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کے بندو دوا کیا کرو کیونکہ اللہ عز و جل نے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کے لیے شفانہ رکھی ہو سوائے ایک مرض کے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھا انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول انسان کو سب سے بہتر کون سی چیز عطا کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلاق یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 291 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بھلائی کے کاموں میں سخاوت کرنے والے تھے اور رمضان میں آپ اس وقت سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے جبریل علیہ السلام ماہ رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے تو آپ انہیں قرآن سناتے جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش برسانے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کی ثقافت کرنے والے ہوتے تھے بخاری مسلم حدیث نمبر 293 سیدنا ابو مسعود انصاری عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص کا حساب لیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ملی البتہ یہ ضرور تھا کہ وہ لوگوں سے میل جول رکھتا تھا اور مالدار تھا اس لیے اپنے نوکروں کو حکم دے تاکہ وہ تنگ دست سے درگزر کرے اللہ عز و جل نے فرمایا ہم اس چیز کے اس سے زیادہ مستحق ہے چنانچہ اسے معاف فرما دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 294 سیدنا ابو خریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق پھر پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ جہنم میں لے جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کھلی چیزیں منہ اور شرم گا یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 295 سیدہ نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ کے اور تو ناپسند کرے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے صحیح مسلم باب بکھل کے بیان میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے بنی سلمہ تمہارا سردار کون ہے ہم نے عرض کیا جد بن قیس اگرچہ ہم اسے بخیل قرار دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون سی بیماری ہے جو بخل سے بھی بڑی ہو بلکہ تمہارا سردار عمر بن جموح ہے عمر بن رضی اللہ عنہ دوری جاہلیت میں ان کی بتوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ولیمہ کیا کرتا تھا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 297 سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ کے کاتب وراد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ کی طرف مکتوب لکھا کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث لکھ کر بھیجو جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو چنانچہ سینہ مغیرہ رضی اللہ نے ان کی طرف مکتوب لکھا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الوقال مال ضائع کرنے کثرت سوال خود نہ دینے اور دوسروں سے لینے ماؤں کی نافرمانی کرنے اور بچوں کو زندہ دفن کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے صحیح البخاری و اور صحیح مسلم حدیث نمبر 298 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نہیں فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم باب اچھا مال اچھے آدمی کے لیے ہے حدیث نمبر 299 سیدنا عمر بن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرح پیغام بھیجا اور مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنے کبڑے اور ہتھیار لے کر آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے آپ نے میری طرف نظر اٹھائی پھر نیچے کر لی اور فرمایا اے عمر بے شک میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجوں اور اللہ تعالیٰ تمہیں مال غنیمت عطا فرمائے اور میں تمہارے لیے اچھے مال کی بڑی رغبت رکھتا ہوں میں نے عرض کیا بے شک میں مال کی رغبت کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا میں تو صرف اسلام میں رغبت کرتے ہوئے مسلمان ہوا ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آ جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اچھا اور بہترین مال اچھے آدمی کے لیے ہے یہ روایت صحیح ہے باب جو شخص اپنے اہل و عیال میں امن و امان سے صبح کرے حدیث نمبر 300 سیدنا عبید بن محسن انصاری اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے اہل و عیال میں امن و امان سے ہو اس کے جسم میں آفیت ہو اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو تو گویا اس کے لیے پوری دنیا جمع کر دی گئی ہے یہ روایت حسن ہے باب طبیعت کا حشاش بشاش رہنا حدیث نمبر 301 جناب معاذ بن عبداللہ بن خبیب جوہنی رحمہ اللہ اپنے والد سے اور وہ اپنے چاچا سے روایت کرتے ہیں کہ بلا شبہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غسل کے آثار تھے اور آپ کی طبیعت حشاج بشاج تھی ہم نے خیال کیا کہ آپ نے اپنی اہلیت سے مباشرت فرمائی ہے ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم آپ کو حشاج بشاج دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں الحمدللہ پھر مالداری کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متقی شخص کے لیے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں اور متقی کے لیے مالداری سے زیادہ بہتر صحت ہے اور طبیعت کا حشاش بشاش ہونا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 302 سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ کے اور تو ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہو جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 303 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل سب سے زیادہ سخی اور نہایت بہادر شخص تھے ایک رات کا واقعہ ہے کہ کسی ڈراؤنی آواز کی وجہ سے اہل مدینہ گھبرا گئے لوگ آواز کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس آتے ہوئے ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس آواز کی طرف تشریف لے گئے اور آپ فرما رہے تھے گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار تھے گھوڑے کی پیٹ ننگی تھی اس پر کاٹھی بھی نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے تھے اور گھوڑے کے بارے میں فرمایا میں نے اسے سمندر پایا یا فرمایا یہ تو سمندر ہے یعنی پانی کی طرح تیز دوڑتا تھا بخاری مسلم حدیث نمبر 304 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے اور یہ بھی نیک کام ہے کہ تو اپنے بائی سے ہنستے کھلتے چہرے کے ساتھ ملے اور یہ کہ تو اپنے برتن سے اپنے بائی کے برتن میں پانی ڈال دے یہ روایت حسن ہے باب مصیبت زدہ انسان کی مدد کرنا ضروری ہے حدیث نمبر 305 سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے اعمال بہترین ہے آپ نے فرمایا اللہ پر ایمالانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا پھر پوچھا گیا کون سا غلام آزاد کرانا افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیمت کے لحاظ سے مہنگا ہو اور اپنے اہل و عیال کے ہاں بہت پسندیدہ ہو سائل نے عرض کیا اگر میں آپ کے بتائے ہوئے اعمال میں سے بعض کی طاقت نہ رکھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مصیبت زدہ یا بے ہنر انسان کی مدد کر اس نے عرض کیا بتائیے اگر میں کمزور پڑ جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لوگوں کو اپنی شر سے محفوظ رکھ بے شک یہ بھی ایک صدقہ ہے جس سے تو اپنی جان پر کرے گا صحیح البخاری و اور صحیح مسلم حدیث نمبر 306 جناب سعید بن ابی بردہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو سنا وہ میرے دادا سے یہ حدیث نقل کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے عرض کیا بتائیے اگر وہ صدقہ کے لیے کوئی چیز نہ پائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنے دست بازو سے محنت کرے خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے عرض کیا بتائی اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھے یا نہ کر سکے فرمایا کسی حاجت مند مصیبت زدہ کی مدد کرے عرض کیا بتائی اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھے یا نہ کر سکے فرمایا پھر اسے چاہیے کہ نیکی کا حکم دے عرض کیا اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھے یا نہ کر سکے فرمایا پھر کم از کم برائی سے باز رہے بلا شبہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے یہ روایت صحیح ہے باب جو شخص اپنے جو شخص اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاقی دعا کرے حدیث نمبر 307 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک الصحة والعفہ والامانہ وحسن وحسن الخلق بالقدر اے اللہ میں تجھ سے تندرستی پاک دامنی امانت داری اچھے اخلاق اور تقدیر پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 308 جناب یزید باب نوس رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم نے عرض کیا اے اے المؤمنین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا انہوں نے فرمایا آپ کا اخلاق قرآن تھا کیا تم مومنوں مومنون پڑھتے ہو فرمایا پڑھو قد افلح المؤمنون یقیناً مومن فلا پا گئے یزید بن بابنوس رحمہ اللہ کہتے ہیں پھر میں نے قد افلح المؤمنون سے لے کر ہم لفروجہم حافظ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں تک تلاوت کی سیدہ عائشہ رضی اللہ نے فرمایا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا یہ روایت ضعیف ہے باب مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا حدیث نمبر 309 جناب سالم رحمہ اللہ کہتے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ کو میں نے کبھی بھی کسی پر لانت کرتے ہوئے نہیں سنا وہ انسان خواہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو سالم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے شایانی شان نہیں کہ وہ لانت کرنے والا ہو یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 310 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فحش گو تکلفن فہش فحش گوئی کرنے والے اور بازاروں میں چیخنے چلانے والے انسان کو پسند نہیں کرتا یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 311 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے کہا السلام علیکم تم پر موت پڑھے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا تم پر موت پڑے اور اللہ تعالیٰ تم پر لانت کرے اور اس کا غضب ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ٹھہر جاؤ نرمی کو لازم پکڑو اور سختی اور بدگوئی سے بچو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا جواب دیا ہے میں نے وعلیکم یعنی تم پر بھی کہہ کر ان کی بد دعا انہیں پر لوٹا دی میری بد دعا ان کے بارے میں قبول ہوگی ان کی بد دعا میرے بارے میں قبول نہیں ہوگی صحیح البخاری حدیث نمبر 312 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تعان کرنے والا لانت کرنے والا فحش گو اور بد زبان نہیں ہوتا یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 313 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو رکھے آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ امانت دار ہو یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 314 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن کا زیادہ قابل ملامت اخلاق فحش گوئی ہے فحش گوئی ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 315 جناب عبید کندی کوفی رحم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا بہت زیادہ لانت کرنے والے ملعون ہے جناب مروان رحم اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر بلا وجہ لانت کرتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے باب لانت کرنے والے کے بیان میں حدیث نمبر 316 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ لانت کرنے والے قیامت کے دن نہ گواہ بن سکیں گے اور نہ سفارشی صحیح مسلم حدیث نمبر 317 سیدنا ابو سیدنا ابو اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے شایانی شان نہیں کہ وہ لانت کرنے والا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 318 سیدنا ایٹین سیدنا حضیفہ فرماتے ہیں جو لوگ آپس میں لانت کرتے ہیں تو لانت ان پر عائد ہو جاتی ہے یہ روایت صحیح ہے باب جس نے اپنے غلام پر لانت کی پھر اسے آزاد کر دیا حدیث نمبر 319 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی کچھ غلاموں پر لانت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر رب کعبہ کی قسم لانت کرنے والے اور صدیق لوگ ہرگز نہیں جمع ہو سکتے آپ نے دو یا تین مرتبہ یہ فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اسی دن اپنے ان بعض غلاموں کو آزاد کر دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا یہ روایت صحیح ہے باب اللہ کی لانت اللہ کے غزب اور جہنم کے الفاظ میں لانت کرنا حدیث نمبر 320 سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آپس میں اللہ کی لانت کے ساتھ لانت نہ کرو اور نہ اللہ کے غزب کے ساتھ اور نہ ہی جہنم کے ساتھ یہ روایت ضعیف ہے باب کافر پر لانت کرنے کے بیان میں حدیث نمبر 321 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول آپ مشرقین کے لیے بدعا فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں لانت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں صحیح مسلم باب چگل خور کے بیان میں حدیث نمبر 322 جناب حمام و رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا حضیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے پس ان سے کہا گیا کہ ایک شخص سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تک باتیں پہنچاتا ہے تو سیدنا حضیفہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خور جنت میں نہیں جائے گا صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 323 سیدہ اسما بنت یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالی یاد آ جائے پھر فرمایا کیا بھلا میں تمہیں تمہارے بدترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں ضرور بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چگلی لے کر چلنے والے دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے فساد اور بدکاری کا طالب یہ روایت حسن ہے باب جس نے فحش بات سنی اور اسے پھیلا دیا حدیث نمبر 324 سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فحش گوئی کرنے والا اور جو اس سے پھیلاتا ہے گناہ میں دونوں برابر ہے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 325 جناب شبیل شبیل بن اوف اللہ فرماتے ہیں کہا جاتا تھا کہ جس نے کوئی فحش بات سنی پھر اسے پھیلا دیا تو وہ اسی شخص جیسا ہے جس نے اس کا آغاز کیا یہ روایت صحیح ہے جناب عطا رحم اللہ سے مروی ہے کہ وہ اس شخص پر سزا ضروری سمجھتے تھے جس نے زنا کو پھیلایا اور وہ کہتے تھے کہ اس نے فحاشی کو پھیلایا یہ روایت صحیح ہے باب عیب جوئی کرنے والے کے بیان میں حدیث نمبر 327 جناب بن سعد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم جلد باز برائی کو پھیلانے والے اور رازوں کو فاش کرنے والے نہ بنو کیونکہ تمہارے بعد سخت تھکا دینے والی اور غمگین کرنے والی آزمائش اور نہ ختم ہونے والے فتنے ہوں گے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 328 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب تو اپنے ساتھی کے ایوب بیان کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے عیبوں کو یاد کر یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 329 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیت وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اپنی جانوں کو عیب نہ لگاؤ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ فرمایا تم ایک دوسرے پر تانہ زنی نہ کرو یہ روایت ضعیف ہے حدیث نمبر 330 جناب ابو جبیرہ بن ضحاق رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ آیت والا تنا بضو ایک دوسرے کو برے ناموں سے مت پکارو ہم بنی سلمہ کے بارے میں نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم میں سے ہر شخص کے دو دو نام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آواز دیتے کہ اے فلاں تو لوگ کہتے اے اللہ کے رسول وہ تو اس نام سے ناراض ہوتا ہے اس پر آیت بالا نازل ہوئی یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 331 جناب اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ سیدنا ابن عباس یا سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں میں سے کس نے اپنے ساتھی کے لیے کھانا تیار کیا اسی دوران ایک لونڈی ان کے سامنے کام کر رہی تھی کہ ان میں سے کسی نے اس لونڈی کو کہا اے بدکارہ دوسرے نے کہا ٹھہر جاؤ اگر اس بات نے تم کو دنیا میں حد نہ لگائی تو آخرت میں ضرور حد لگائے گی اس نے کہا بتائیے اگر یہ واقعی اسی طرح ہو اس نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فحش گو اور تکلفن فحش گو بننے والے کو ناپسند کرتا ہے یہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے جنہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ فحش گو اور تکلفن فحش گو بننے والے کو ناپسند کرتا ہے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 332 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تانہ مومن تعان کرنے والا لانت کرنے والا فحش گو اور بدزبان نہیں ہوتا یہ روایت صحیح ہے باب ایک دوسرے کی تعریف کرنے کے بیان میں حدیث نمبر 333 سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا ایک دوسرے شخص نے اس کی عمدہ تعریف کر دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ ڈالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اس طرح فرمایا اگر تم میں سے کسی نے تعریف کرنی ہی ہو تو یوں کہے کہ میرے خیال میں وہ ایسا ہے بشرطے کہ وہ سمجھتا ہو کہ واقعی وہ ایسا ہے اور یہ بھی کہے کہ اس کا حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہے یاد رکھنا وہ اللہ کے سامنے کسی کی پاکیزگی نہ بیان کرے صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 334 سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا جو دوسرے شخص کی تعریف کر رہا تھا اور تعریف میں مبالغہ کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کو ہلا کر ڈالا یا فرمایا کہ تم نے اس شخص کی کمر توڑی صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث نمبر 335 جناب ابراہیم تائمی رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی اس کے منہ پر ہی تعریف کر دی تو آپ صلی اللہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی ہے اللہ تیری ٹانگیں کاٹے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 336 جناب زید بن اسلم رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تعریف کرنا گویا ذبح کر دینا ہے امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب ممدوح اس تعریف کو قبول کرے یہ روایت صحیح ہے باب جس نے اپنے دوستی کی تعریف کی بشرتے کہ وہ اس تعریف کی خرابی سے معمون ہو حدیث نمبر 387 سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ اچھے آدمی ہے عمر رضی اللہ عنہ اچھے آدمی ہے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اچھے آدمی ہے اسید بن خدیر رضی اللہ عنہ اچھے آدمی ہے ثابت بن قید بن شماس رضی اللہ عنہ اچھے آدمی ہے معاذ بن عمر بن جموں اللہ عنہ اچھے آدمی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اچھے آدمی ہے پھر فرمایا فلاں شخص برا ہے فلاں شخص برا ہے یہاں تک کہ ساتھ نام گنے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 338 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے پھر جب وہ اندر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر وشاشت کے ساتھ اس سے بات چیت کی جب وہ چلا گیا تو ایک دوسرے آدمی نے اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی ہے جب وہ اندر آیا تو اس سے نہ تو اس طرح کھل کر بات کی جس طرح پہلے سے کی تھی اور نہ ہی اس طرح بشاشت سے پیش آئے جس طرح پہلے سے پیش آئے تھے جب وہ چلا گیا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں آدمی پہلے آدمی کے بارے میں ایسا فرمایا پھر اس کے ساتھ خوش ہو کر بات کی اور اس دوسرے آدمی کے بارے میں یہ فرمایا لیکن اس سے اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جیسے پہلے شخص سے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ بے شک لوگوں میں سے بدترین شخص وہ ہے جس کی فحش کلامی کی وجہ سے بچا جائے یہ روایت ضعیف ہے باب تعریف کرنے والوں کے چہرے چہروں پر مٹی ڈالی جائے حدیث نمبر 339 جناب ابو معمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کھڑے ہو کر کسی حاکم کی تعریف کرنے لگا تو سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ نے تعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی ڈالنا شروع کر دی اور فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی ڈالے صحیح مسلم حدیث نمبر 340 جناب عطا جناب ابی ربا رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس کسی دوسرے آدمی کی تعریف کر رہا تھا سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کے منہ کی طرف مٹی پھینکنا شروع کر دی اور کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پہ مٹی ڈالو یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 341 جناب رجا جناب رجا رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن سیدنا محجن اسلمی مہجن رضی اللہ عنہ کے ساتھ آیا یہاں تک کہ ہم اہل بصرہ کی مسجد تک پہنچے وہاں دیکھا کہ سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ مسجد کے ایک دروازے کے پاس تشریف فرما ہے اور مسجد میں ایک سکبہ نامی شخص تھا جو بڑی لمبی نماز پڑھ رہا تھا جب ہم مسجد کے دروازے پر پہنچے اس وقت سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ پر ایک چادر تھی وہ بڑے پر مزا اور دل لگی کرنے والے آدمی تھے انہوں نے کہا اے مہجن کیا آپ بھی ایسی نماز پڑھ لیتے ہو جیسی پڑھتا ہے سیدنا مہجن اللہ عنہ نے انہیں کوئی جواب نہ دیا اور واپس چلے آئے رجا اللہ نے کہا سیدنا مہجن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا ہم چلتے رہے یہاں تک کہ احد پہاڑ پر چڑھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا اس بستی والوں کا برا حال ہوگا اس کے رہنے والے اسے اس وقت چھوڑ دیں گے جب یہ بستی خوب آباد ہوگی اس کے پاس دجال آئے گا وہ ہر دروازے پر ایک فرشتہ پائے گا لہٰذا وہ اس میں داخل نہیں ہو سکے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ سے اترے یہاں تک کہ ہم لوگ مسجد میں آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا رکو و سجدہ کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمائے یہ کون ہے میں نے مبالغہ کے ساتھ اس کی تعریف شروع کر دی عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جا اسے نہ سناؤ ورنہ اسے ہلاک کر دو گے سیدنا مہجن نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے یہاں تک کہ جب اپنے حجرے کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ جاڑے پھر فرمایا بے شک تمہارے دین میں سب سے بہتر عمل وہ ہے جو آسان تر ہو بے شک تمہارے دین میں سب سے بہتر عمل وہ ہے جو آسان تر ہو یہ جملہ تین بار فرمایا یہ روایت حسن ہے باب جو شخص شعروں میں تعریف کرے حدیث نمبر 342 سیدنا اسود بن ساری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد کہی ہے اور آپ کی مدح بیان کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تیرا رب حمد کو پسند فرماتا ہے میں نے آپ کو اشعار سنانے شروع کر دیے کہ اسی دوران ایک طویل طویل القامت آدمی نے اندر آنے کی اجازت مانگی جس کے پیشانی کے بال اڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا خاموش ہو جاؤ وہ آدمی اندر آیا کچھ دیر بعد کی اور چلا گیا میں نے پھر آپ کو شعر سنانا شروع کر دیے پھر وہ آدمی آیا آپ نے مجھے پھر خاموش کر دیا پھر وہ چلا گیا یہ اس نے دو یا تین بار کیا میں نے عرض کیا یہ آدمی کون ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے خاموش کرا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ شخص ہے جو بیکار اور فضول بات کو پسند نہیں کرتا یہ روایت ضعیف ہے سیدنا اسود بن سری رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں نے آپ کی اور اللہ عز و جل کی مدہ کی ہے یہ روایت بھی ضعیف ہے باب شاعر کو اس کے شر کے خوف کی وجہ سے کچھ شاعر کو اس کے شر کے خوف کی وجہ سے کچھ دینا حدیث نمبر 343 جناب ابو نجید رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شاعر سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطیہ دیا اور عطیہ دیا اس پر آپ سے کہا گیا آپ شاعر کو عطیہ دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں پیسے خرچ کر کے اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہوں یہ روایت ضعیف ہے باب اپنے دوست کا ایسا اکرام نہ کر جو اس پر شاک ہو جائے حدیث نمبر 344 جناب محمد بن سیرین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ اپنے دوست کا ایسا اکرام نہ کر جو اس پر شاک ہو جائے یہ روایت صحیح ہے باب ملاقات کرنے کا بیان حدیث نمبر 345 سیدنا ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بھائی کی عیادت کری یا اس کی زیارت کری تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اچھا آدمی ہے تیرا عیادت کی غرض سے چلنا بھی اچھا ہے اور تو نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا ہے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 346 سیدہ دردہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدین سے شام تک پیدل چل کر ہماری زیارت کے لیے تشریف لائی ان کے بدن پر ایک چادر اور پاجامہ تھا جس کے بائنچے چڑھے ہوئے تھے ابن شوزب رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اس حال میں دیکھا گیا کہ پر ایک چادر تھی سر منڈا ہوا تھا کان لٹکے ہوئے تھے یعنی بڑے بڑے کان تھے کسی نے کہا آپ رضی اللہ نے اپنے آپ کو بدنما بنا لیا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اصل بلائی تو آخرت کی بلائی ہے یہ روایت حسن ہے باب جو کسی قوم کے زیارت کے لیے گیا اور ان کے ہاں کچھ کھا لیا حدیث نمبر 347 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک گھرانے کی زیارت کی تو ان کے ہاں کھانا کھایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہو گئے تو گھر کی ایک جگہ کو صاف کرنے کا حکم دیا پھر وہاں ایک چٹائی پر ہلکا سا پانی چھڑکا گیا آپ نے اس پر نماز پڑھی اور ان کے لیے دعا مانگی صحیح البخاری حدیث نمبر 348 جناب ابو خلدہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو امیہ عبدالکریم رحمہ اللہ جناب ابو العالیہ رحمہ اللہ کے پاس آئے اور ان کے بدن پر اونی کپڑے تھے جناب ابو العالیہ رحم اللہ نے کہا یہ تو راہبوں کا لباس ہے بے شک مسلمان جب کسی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو بن سور کر جاتے ہیں یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 300 48 جناب عبداللہ رحم اللہ جو کہ سیدہ اسما رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے بیان کرتے ہیں کہ سیدہ اسما رضی اللہ عنہ نے میرے سامنے تیلسان کا موٹا اونی جبا نکالا جس پر ایک بالشتے کی پٹی ریشم کی تھی اور اس کے دونوں چاک کھلے ہوئے تھے فرمانے لگے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفود سے ملاقات کے وقت اور جمعہ کے دن پہنا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 349 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو موٹے ریشم کا ایک جبہ ملا اسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور عرض کیا آپ اسے خرید لیجئے اور اسے جمعہ یا جس وقت آپ کے پاس وہ خود آئے تو پہن لیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں پھر اسی قسم کے جبے آپ کے پاس لائے گئے تو آپ نے ان میں سے ایک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ایک رضی اسامہ عنہ کو اور ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بیج دیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے اے رسول اللہ آپ نے میرے پاس یہ جبہ بھیجا ہے حالانکہ میں اس کے بارے میں آپ سے وہ باتیں سن چکا ہوں جو آپ نے فرمائی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بیچ دو یا اس کے ذریعے اپنی کوئی ضرورت پوری کر لو صحیح بخاری اور صحیح مسلم باب زیارت کرنے کی فضیلت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنے بائی کے زیارت کے لیے کسی دوسری بستی میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو چوکیدار بنا کر بٹھا دیا فرشتے نے پوچھا تمہارا کہاں کا ارادہ ہے اس نے کہا اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے فرشتے نے کہا کیا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے جس کا تو بدلہ دینے جا رہا ہے اس نے کہا نہیں میں تو اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں فرشتے نے کہا بے شک میں تیری طرف اللہ تعالیٰ کا قاصد ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے صحیح مسلم باب جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن عمل میں ان تک نہیں پہنچ پاتا حدیث نمبر 351 سیدہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ان کے جیسے اعمال کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے میں نے عرض کیا میں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تو تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 352 سیدنا بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے اس آدمی نے کہا میں نے کوئی بڑی تیاری تو نہیں کی لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے سیدنا انس رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے اسلام کے بعد مسلمانوں کو کبھی بھی اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا وہ اس دن خوش ہوئے صحیح البخاری و صحیح مسلم باب بڑوں کی فضیلت کا بیان حدیث نمبر 353 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہنچاتا وہ ہم میں سے نہیں یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 354 سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہما سے ماروی ہے وہ اس روایت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہنچاتا وہ میں سے نہیں یہ روایت صحیح ہے حدیث نمبر 355 جناب عمر بن شعیب رحمہ اللہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا حق نہیں پہنچاتا اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا حدیث نمبر 356 سیدنا سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں یہ روایت حسن ہے باب بڑوں کی عزت کرنے کا بیان حدیث نمبر 357 سیدنا ابو موسیٰ سیدنا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک بوڑھے مسلمان اور حامل قرآن کی عزت کرنا اگر اس میں گلو نہ کرے اور نہ ہی اس سے دوری اختیار کرے اسی طرح عادل حکمران کی عزت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ہے یہ روایت حسن ہے حدیث نمبر 358 سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے یہ روایت صحیح ہے باب گفتگو اور سوال میں بڑا ابتدا کرے حدیث نمبر 359 سیدنا رافی بن خدیج اور سیدنا سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن سہل اور محیسہ بن مسعود رضی اللہ عنہما خیبر میں آئے پھر کھجوروں کے باغ میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے بس عبداللہ بن سہل اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا تو عبدالرحمٰ بن سہل حویسہ بن مسعود اور محیسہ بن مسعود رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے مقتول کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے حاضر ہوئے بن رضی اللہ عنہ جو لوگوں میں سب سے چھوٹے تھے انہوں نے بات شروع کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا بڑے کو موقع دو یہی رحمہ اللہ راوی حدیث نے کہا یعنی بڑے کو مجھ سے بات کرنے کا موقع دو بس انہوں نے اپنے مقتول کے بارے میں گفتگو کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنے میں سے پچاس آدمیوں کی قسموں کے ذریعے اپنے مقتول یا فرمایا اپنے ساتھی کے خون بہا کے مستحق ہو سکتے ہو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ ایسا معاملہ ہے جس سے ہم نے دیکھا ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہودی اپنے میں سے پچاس آدمی کی قسموں کے ذریعے تم سے بری ہو جائیں گے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ تو کافر لوگ ہیں ان کی قسموں کا کیا اعتبار ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے انہیں دیت ادا کر دی سیدنا سال بن ابی حسمہ اللہ عنہ فرماتے ہیں ان دیت والے اونٹوں میں سے ایک اونٹنی مجھے ملی میں ان کے باڑے میں داخل ہوا تو اس نے مجھے لات مار دی صحیح البخاری و صحیح مسلم باپ جب بڑا بات نہ کرے تو کیا چھوٹا بات کر سکتا ہے حدیث نمبر 360 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسا درخت بتاؤ جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ پھل لاتا رہتا ہے اور اس کا پتہ نہیں گرتا ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے میں نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی موجودگی میں بات کرنا ناپسند کیا جب یہ دونوں بھی نہ بولے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجور کا درخت ہے پھر جب میں اپنے والد کے ساتھ باہر نکلا تو میں نے عرض کیا اے ابا جان میرے دل میں یہ آیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے انہوں نے کہا تمہیں یہ بتانے سے کس چیز نے منع کیا تھا اگر تم بتا دیتے تو مجھے یہ فلاں فلاں چیز سے بھی زیادہ محبوب ہوتی عرض کیا مجھے کسی چیز نے بھی منع نہیں کیا تھا مگر میں آپ کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کو خاموش دے کر خاموش رہا